فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين بس موسى عليه السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچا دیں اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ فرعون حد سے باہر ہو جاتا تھا سامعین نبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی اللہ پا خبر دیتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے آیات بینات یعنی کھلی نشانیوں کو جو پیش کیں تو فرعون کی قوم اور اس کی ضروریات میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے ایمان لانے والے نوجوانوں اور اس کے افراد قوم کو یہ خوف تھا کہ جبرن یعنی زبردستی وہ پھر حالت کفر پر لوٹا دیے جائیں گے کیونکہ فرعون بڑا عیار یعنی سرکش تھا اس کی شوکت و دبدبہ بہت بڑا ہوا تھا اس کی قوم اس سے بہت ڈرتی تھی غیر بنی اسرائیل میں سے صرف فرعون کی عورت اور آل فرعون سے ایک اور شخص پھر فرعون کا خازن اور اس کی بیوی بس یہی قلیل جماعت تھی جو ایمان لے آئی تھی ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ ذریت من قومی ہی سے موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مراد ہے مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ذریتن سے ان لوگوں کی اولاد مراد ہے جن کی طرف موسا علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور جو بہت عرصہ پہلے اس اولاد کو چھوڑ کر مر گئے تھے ابن جریر رحمہ اللہ ذریتن کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کا قول پسند کرتے ہیں کہ وہ قوم فرعون سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے تھے کیونکہ ضمیر جب کبھی راجع ہوتی ہے تو قریب تر کی طرف راجع ہوتی ہے اور یہاں قریب تر موسا علیہ السلام کا لفظ ہے نہ کہ فرعون کا اور یہ غور طلب بات ہے اس لیے کہ ذریتن سے مراد نوجوان لوگ ہیں اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور مشہور ہیں کہ بنی اسرائیل تو سب موسا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور انہیں بشارت دی جا چکی تھی اور وہ موسا علیہ السلام کے صفات سے خوب واقف ہو چکے تھے اور انہیں بشارت کتب مقدسہ سے مل چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرعون کی قید سے نجات دیں گے اور فرعون پر غالب بنائیں گے اور اسی لیے جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت محتاط رہنے لگا اور جب موسا علیہ السلام مبلغ ہو کر فرعون کے پاس آئے تو فرعون بنی اسرائیل کو بہت تکلیفیں پہنچانے لگا اب وہ کہنے لگے کہ موسا علیہ السلام تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا ذرا صبر کرو اللہ تعالیٰ قریب در عرصے میں تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے اور اس کا جانشین تمہیں بنا دیں گے اور دیکھیں گے کہ اب تم خود کیسا عمل کرتے ہو اور جب یہ بات ہے تو ذریتن سے قوم موسا یعنی بنی اسرائیل کے سوا اور کیا مراد ہو سکتی ہے بنی اسرائیل کو فرعون اور پھر اپنی جماعت سے خوف تھا کہ وہ پھر انہیں کافر بنا لیں گے اور بنی اسرائیل میں قارون کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جس سے وہ ڈرتے کیونکہ قارون موسا علیہ السلام کی قوم میں سے تھا لیکن باغی تھا فرعون سے ملا ہوا تھا یہاں ملئہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف گئی ہے لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فرعون اور عمائد فرعون کی طرف جاتی ہے کیونکہ اس کے عمائد بھی اس کے متبعین میں سے تھے یا یہ کہ فرعون سے پہلے آل کا لفظ محضوف سمجھا جائے اس لیے کہ جمع کی ضمیر ہے اور مضاف کی جگہ مضاف الہی رکھ دیا گیا ہے یعنی آل کی جگہ فرعون رکھ دیا گیا ہے سو یہ بعید از قیاس بات ہے اگرچہ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں یہ سب بیان اس پر دلالت کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب مؤمن تھے واللہ عالم